پہلی شادی نہ نہیں وہ تو یہ پہلے بار میں دل ماننا پہلے ہوا ہے ہاں۔ ہاں، اگر نہیں مانا تو پھر یہ بھی نہیں تمہارا ڈیلی

خلافت جو ہے خلافت میں کپڑے کی خلافت اور اس یہ نماز اور ہمارے ایمان میں بھی کیا ایمان جو ہے جب تک ہماری نماز پوری نہیں ہوتی ہمیں فرض کو مستحب قرار دیں اور مستحب کو جو ہے فرض یہ کریں آپ کون سا قدر کر رہے ہیں بول تو سنا یہ نماز میں جو ہے ساؤز اور تقسیم کیا ہے نا ساؤز ہے فرض ہے ہاں۔ ہاں؟ فرض کو ہے نا یہ تمہارے باقی کے جتنے بھی فکا کتابیں نکالو اس کے اندر کیا ہے ہاں۔ مستحب ہے پڑھے تو سواب ہے نہیں پڑھے تو فرض ہے کہ قرآن قرآن کے اندر بولے خاص کر تم جب بھی نماز پڑھو ٹھہرو تو تاؤز جو تسمیر پڑھا تسمیاں پڑھا کرو ہے کہ نہیں فرض چھوٹا نماز ہاں اور ایک حضور حضور قلب قلب شرط اول ہے نماز اب یہ جو شرط اول ہے تو یہ فرض میں آ گیا شرط اول بولے تو تو حضور قلب شرط اول بولے تو نماز میں ہمارا دل توجہ پورا اسی کی طرف رہنا نماز میں تو وہ ہماری نماز ہے اب انہوں جو حضور قلب کر کے کتنے بھی تمہارے کتاب کی کتابیں نکالو اس کے اندر ایک مولوی نے ایک امام بھی نہیں لکھا قلب ہاں۔ کے کیا ہے علی کا بعد میں وہ نیت ہے نیت ان کے پاس بھی ہے نیت نیت ہے عورت جگہ کا پاک ہونا اس کا پاک ہونا وہ سب باقی کے ہیں یہ جو فرض کو ہے نا اسے چھوڑ دو میں ایک بات یہ ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی کتے کتے تقریبا میں اتنے میرا کتا پڑے تھا میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اگلے سے کنواری کر کو بولتے نو سال کی عمر میں ہاں،, ہاں نو سال کی عمر میں لیکن پہلا نکاح ہوا تو کیا اور بیویوں میں زیادہ عمر دراز ہے تو ان کی تھی لاسٹ میں مثال وال کا رسول اللہ جو ہے نا حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دیے تھے یہ مقام دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تم میرے ان کسی بھی بیویوں کو ہے نا تم طلاق دے سکتے ہو یہ مقام مرتبہ دیے گئے بولو میں ان کو طلاق بھی چھوڑ دے نہیں اگر ملی رہے تو بول دیا ان کو طلاق بولے تو طلاق ہو گیا ہاں، تم اتنا پاور دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ تو بارے بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ڈرا دیتے کرتے ہیں علی رضی اللہ کیا دینے لگوں کیا کر <laughs> جنگی نہیں وہ جنگ تو بعد میں اور وہ یہ بھی تم علی سے لڑو گے اور کتے گے اور تم لاحق سے ہوگی ایسا بولے علی سے لڑو گے لڑو گے اور اس وقت وہ مقام پر مقام کا نام بھی بولے تھے اور وہاں کتے بھونکیں گے بولے تھے تو وہاں وہ پوچھتے ہیں یہ مقام کون سا ہے کو جو رسول اللہ بولے تھے وہ مقام رکھا ہے یہ نہیں ہے کر بولتے ہیں کون معلوم جی؟ تمہارے آخر مبشرہ میری دو ساتھی کون صلاح اور زبیر ہاں۔ اور خدا کی قسم ماں یہ مقام نہیں ہے کر بولتے ہیں ہاں۔ ہاں؟ اور کیا بولتے ہیں بعد میں یہ دو دوست نشانیاں بتاتے ہیں اور جگہ کا نام بھی بول رہے تھے جگہ کا نام بھی بول رہے تھے تو بہنوں پوچھنے کے بعد خدا کی قسم وہ جگہ نہیں ہے اگر بولتے وہ نہیں ہے اگر وہ رد کو جنگ کو لے کر کھڑا کرتے ہیں جنگ کا تو کیا وہ چھپ بتاؤں بات چیت ایسا کہ کا تلوار الگ سے لے گئے صاحب اور کہتے صاحب مرے معلوم کیا نا ستر ہزار صاحب مرے ستر ہزار اس جنگ میں جنگ سفین میں کس کے کس کے اوپر الزام جو مرے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے ان کے بارے میں چپ بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بولے کیا عورت ہے حکومت نہیں کر سکتی کر منع کرے انہوں کی کرنے کے وہاں خلاف ہوا کہ نہیں خلافت کا ہاں۔ خلافت کرتے ہاں۔ نہیں بول رہا میں ہاں۔ اب انہوں ایک فوج کے پورے ہیں ایک فوج کے کمانڈر بادشاہ ہیں سرکار انہوں ایک حکومت سمر سرکار جو تو جنگ کا پورا دار و مدار ان کے اوپر تھا ان کی طرف سے جنگ لڑی گئی نام تو وہ جی بی بی عائشہ صدر کی اور حضرت علی کی نام دو یہ بڑے جنگ یہ ہوئے نام ناموں اور یہ جنگ کے بعد میں تعلقات تو اچھا تو نہیں لگ رہا کیا ہے تعلقات بگڑے نہیں علی رضا اللہ عائشہ رضا اللہ عنہ نہیں بگڑے اگر علی رضا اللہ کبھی باہر نہ رکھے انہوں انہوں ماں کرکت بولتے رہے اور انہوں کیا ہے نہیں ان کا چہرہ دیکھتے ہیں نا وہ یہ آتا تھا ان کو غصہ آتا تھا عبادت ہے ایسا کریں کیا کرنا کون بولنا مش چھپانے واسطے تو ان کے پورے پورے رکھو بنی امیا کے پورا گاؤں میں انہوں ہیں اب اہل بھر کے چند لوگ ہیں اب انہوں کہاں حکومت کرتے بیٹھے اللہ تعالیٰ کرنا یہ حکومت دی پورے دونوں عالم کی حکومت ہمارے ہاتھ میں تو ہمیں وہ کہاں یہ ظاہر حکومت کرتے بیٹھے ہیں چھوڑ دیے وہ ہمارے کبھی رکھنا اور اب بھی تو رسول اللہ کا جی انہوں نے اگر چاہے تو خلافت وہ لے سکتے تھے پہلے پہلے پہلے خلیفہ کو ہٹا کر انہوں لے سکتے تھے نہیں سنو یہ ہے جو اب بھی تو ہے نہیں یہ اس میں پھر کے نہیں بٹنا اب جنگ ہونے والی اس کے اندر بہت ہونے والے یہ کرنے والے اس کے اندر نہ کوئی کر جاتے کہ نہیں سر بول کو ڈھیلا چھوڑے سرکار پہلا بولے تھے تب وہ ان کے ساتھ میں جتنے صحابہ تھے ان کے آج صحابہ کیا ہے دیکھو خلافت اگر دیں گے تو اگر علی کو دیں گے کر کو واشد چالو ہے تو ان کو کیا ہے شیعہ کر کو نام دے حضرت علی کو چاہنے والے لوگوں کو شیعہ کر نام دے یہ تمہارے بنی ہونے کے لوگ شیعہ کر کو نام شیعہ کر کو رکھ دے

ایک ہمیں جیسا مانتا ہے حضرت علی رسم کو ویسا ہے اور ایک فرقہ کیا حضرت علی رسم کو خدا مانتا ہے تین ٹائپ کے فرقے یہ یہ دو یہ دو فرقے کو یہ دیکھو کیا ہے تصویر دیکھو باقی والوں کو ان کو بھی وہ اچھا، ان کو بھی وہ مان دیکھو اہل سنت بولتے ہیں اہل سنت شیعہ کا بولتے ہیں

کیا لکھے ہاں۔ ہاں۔ ہاں۔ محمد رسول پر بھی محمد رسول علی رسی اللہ علی وسی اللہ صحیح ہے

نام نام ایک محبت والے مگر تمہارا ہمارے گمان کیا ہے لوگوں کو کہ کیوں یہ ہٹا کر بولے تو وہ ایک فرقہ آتا وہ ایک کون تو بھی ہنگا تو پورے جا کے پوچھو اللہ نہیں مانتے سبھی کو وہ ہاں۔ وہ ایک ہفتے جو کون مانوں کیا وہ نہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بولے ہاں۔ یہ جو ہیں یہ حضرت علی جو ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں خدا چھین جائے گی ایسا جو بولے ہاں۔ کیونکہ وہ اس کے جو دندہ نے مبارک شہید ہوئے نے ہاں۔ اس وقت ہم نے رسول اللہ کو دشمن وہ اٹھا لے کر گئے تھے اٹھا لے کر گئے تو وہاں کون بھی نہیں بیٹھے یہ ہوئے تو حضرت اللہ کیا بولے اللہ سے اللہ یہ کسی کو یہ بھیج دے ہو پھر وہ جبر علیہ السلام آئے اتنے میں تو جبر علیہ السلام کیا بولے تم تمہارے علی کو پکارو ابھی حاضر ہو جائیں گے سر بولے جبر علیہ السلام بولے تو ہانچ ہے نا یہ ہو واسو ہاتھی جی علی ہانچ ظاہر واسو ہاتھی جی علی مگر تجد ہو عمل سے نواب نمن امن سے انجلی بے عزمت کیا اللہ بے نبو کی یا علی یا علی مدد کر یہ جو شعر پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے یہ پڑھتے ہی تلوار دے کر آ گئے تو ان کے سب کو یعنی ہے نا اکیلے آگو نے وہ سب کو خلاص لگو وہاں سے رسول اللہ کو لگا کو پھر اپنے خیمے میں چھوڑا اگر انہوں اکیلے وہاں نہیں گئے رہتے تو رسول اللہ کا اللہ تو حفاظت کرنے والا چھوڑو وہ بات الگ ہے مگر انہوں نے اکیلے آئے نہیں جا کو پورے دشمن آنے سے لے کر آئے ان کو تو ان کا بڑا احسان ہے کہ نا حضرت کبیر ہے تو یہ جو ہاشی حاصل نادر وہاں جائے یہ وہاں وہ جبریل علیہ السلام پڑھے سے پڑھ کر سنا ہے ہنر پڑے گا آدمی ابھی جبریل علیہ السلام پڑھے گا آدمی یہ ناجے علی قرآن میں آنا ہے نہیں ہاں نہیں آیا کہاں گیا کھائے اب جائے گرام پاس رہا ہو ایسے بہت سے ہیں پہلے ہمیں ابھی کہیں گے مل رہے تو سب ملتا ہے کھانا کر مگر یہ دنیا اس لیے نہیں مل جانا تو ایک اس لیے مطلب میں ایک جتنے بھی خلاف خلیفہ جو ہیں خلاف دے رہے ہیں دے رہے ہیں بہت یہ چپ ظاہر نقلی ہوا ہے اصلی خلافت جو ہے اصلی جو ہے نا رسول اللہ سے اور حضرت علی سے اللہ کا وہ کام ہے نا وہ جہرس ہے وہ اپنے نیک بندوں کو چن لیتا ہے ان تک ہے نا اپنا پیغام کیا کام دینا وہ دے رہا ہے میں میں بڑائی کرنا چاہتا پھر بھی ہم نے بات اس نا بولا تھا اسی طرح جب ہمارے مسجد جو ہے ہمارے سرجدو ہاں۔ ہاں۔ کیا ہے یہ کرے تھے تو یہ مرید بنے تھے تو اچھا یہ علم یہ نور وغیرہ سب موراقب دیکھنا وہ سب ظاہر کر لیتے تو ان کے مرشد جو ہے ہاں، ہاں۔ انہوں کیا ہے نا خلافت لو خلافت لو کر روز بولتے تھے ان کو ہمارے اچھا۔ صاحب کو یہ نان صاحب بڑا ذمہ داری کا کام ساگر نانا کر رہے تھے کم سے کم دو سال تالے میں دو سال پیٹ لگے ان کو تو دو سال کے بعد میں کیا ہوا آپ میں رسول اللہ اور رسول یہ تمام خواجہ خواجہ غریب النواز خواجہ محمد الدین شفقی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین اور صوفی فرمت رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ان کو کرسی کو بٹھا کر امام اور پنا کر خلافت دے رہے ہیں رسول اللہ کے دربار میں خلافت دے رہے ہیں تینوں خواب دیکھے ہو ہمیں صاحب خواب دیکھے تو وہ خواب جو ہے ان کے صاحب بھی دیکھے ان کے مرشد بھی دیکھے وہ خواب ہاں۔ تو انہوں کیا کرے مانے گئے ایک پھولا میں ٹوکرا لے کر آئے گھر کو گھر کو اب انکار نہیں کرنا غلام احمد کو کیونکہ جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ میں بھی خواب دیکھا ہوں تو صاحب جو ہے صاحب سرمت رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت رات نہیں دیا ہے آپ کیا ہے نا ہمیں ظاہر ہی ہے رسمن ادا کرنا ہے اب تم نہیں منع کرنا کرو بولنے والے جب انہیں لو خلافت لینے کے بعد اس کی ذمہ داری بنتی ہے مرشد کی کہ اسے جو بھی ہے نا اس کا صحیح رستے پر آنا صحیح تعلیم دینا اس کا کام ہے اگر اس کا صحیح یہ نہیں کرا صحیح اس کا یہ نہیں دیا تو اس کا گنہ گار بھی انہیں چھوا اور اس کا ذمہ دار بھی انہیں چھوا اب وہ کہ پرسو اکلا آیا تھا ہمارا صاحب بنے پھر اگر کرنے مرید بنے کو کہنا مرید بن کو نکاح یعنی بنا کے جائے ذکر کرتے بیٹھ جا کر بیٹھے ہم جا اس درگاہ میں ذکر کرتے بیٹھے تین سال تک بیٹھے خوشی ہر دن ہمیں یہ ہوتے گا بجلی مارے سرکانے کا جھمجھم پکڑنے کا کرنٹ مارنے کا آگ بولے اپنے مسئلے کو ان کا ہے کیا نام کرنا سب بڑھ جا بڑھ جا کیا نام کر سب بڑھ جا پر بولے اب اسے تو معلوم نہیں مرشد کو مرشد جو ہے یہ ہونا وہ اس کامل رہنا کامل رہنا جب بھی جو ہے وہ علم دینا اسے پڑھنے ہاں۔ واسطے کرنے اسے کیا بھی کرنے تو پرابلم آیا تکلیف ہوئی تو اسے حل کرے سر کرنا ہے کیا کہنا ہوتا پڑ جا کیا کہنا ہوتا پڑ جا کر بولے یعنی پڑھتے گا پڑھتے گا بعد میں سے اس سے کیا ہے نا ایک دن کا سر اسے پانچ دن آ گیا اس سے اس میں اب انہیں وہ پانچ دن کیا بولے میں یہ ہوں میں رسول ہوں اور اسے کیا کرنے لگا تاما اندیشن سے تامہ کرنے لگا پھر بھی ہم نے رسول ہو کر بول دے گا خیتان کا گمراہ کرتا دیکھا کھاد میں بھی آ کو اس میں بھی آکو رسول ہو کر بولے بوراً یقین کر لیتا ہے اور جب سے انہیں وہ ملا ہمارا صاحب بولے تم نا انہیں جب ملے آپ کو اس دن میں رسول ہو کر بولا اس دن تمہارا نقصان ہوا تو کر بولے اور صاحب میرا نقصان ہوا اس دن ہے میرا دکان بیچا نا اور میرا ایک بچہ مرا وہ یہ سب بولے اور صاحب انہیں پیسہ انہیں خواب بولتے گا ویسا ویسا انہیں پورا اس کو تشریح بتا دے گا تو مان لیا ہوں صاحب یہ اصل میں کیا ہے یہ مرشد ہے مریض جو ہے نہیں مرشد کامل ہونا جب بھی تم نے ہمیں مرید بنانا اسے نہیں تو یہ سب نقلی ڈھونگ ڈھونگ کر کے دھوکہ دے سکتا مرید کو دھوکہ دے سکتا اور اپن بھی دھوکے میں رہ سکتا تو وہاں سے فائز ملتے رہنا رسول اللہ سے جو ہے انہوں جب بھی ہے ان کو کیا ہے وہ وہاں تک علم مل رہا ہوگا انہوں کبھی مراقبے میں آ گیا تو پورا حال معلوم ہو جاتا میں تم نے ایک بار بولا پرسوں ہم جاؤ اس میں درگاہ آئے تھے تو کون ملا رہتی ہے کو بلا لگا تو مغرب سے ملا کر تھے وہاں تو میں شاید کو بلا لے کر گیا تھا بلا لے کر جانے کے بعد میں ہاں ہم درگاہ میں زیارت کو مسجد چلنے کے بعد آتے تھے سلام و پڑھنے وہاں سلام و پڑھنے کے دم وہاں کیا ہے یہ کرے دعا ہوا ہوئی سلام نے مولانا پڑھائے سلام ہاں، سلام ہو پڑا ہے سب دعا پاتے ہیں ابھی سب یہ باہر آئے باہر آنے کے بعد میں فوراً کیا ہے وہ ایک رستے میں جانا تھا ادھر بازو اندر سندر رہے چوکنڈ یہ لوہے کا بنا تھا ہاں، چوک ہاں۔ وہاں کو ٹھہرے ہمارے صاحب وہ درگاہ میں گئے پورے لوگ ہمارے صاحب وہاں ٹھہرے ہوئے وہ مزار پر ٹھہر کو وہاں درد پاتے ہیں پڑھ کو پھر بعد میں سے درد سے سلام بھیج کو پھر انہیں وہ درگاہ میں گئے بعد میں سبحان میں جو پوچھے صاحب یہ کس کی مزہ رہا تم نے معلوم ہے کیا کر بولے مجھے نہیں معلوم صاحب کہاں نہیں معلوم کرنے کے بعد میں وہاں بھی فاتح کرتا تو یہاں باہر بیٹھے باہر بیٹھنے کے بعد میں اسے بلایا حافظ کو بلایا تو بازی میں جو مزہ ہے کس کی ہے کر بولے بعد میں انہوں نے کیا بولے وہ مجھے معلوم نہیں کر بولے حافظ با ہاں حافظ بولے وہ اسے بلاؤ کر وہ حضرت یہ پڑھتا سلام پڑھتا چھوکرا اسے معلوم ہے سر اسے بولے یہ میں پہلے ورد سے نا بعد میں تمہارا انہوں سنا میں پہلے بولتا ہوں سنا اس کے بعد انہوں بول بولتے ہیں دیکھو کر بولے یہ جو ہے مزار ہے یہ حضرت کے مرشد کے ہے کر بولے یہ حضرت کے مرشد کے ہے کر بولے تو بعد میں وہ بچے بلائے وہ حمزہ ہے تو نام اس کا باری کرنے کا ہاں، انہیں بولا یہ صاحب کے استاد جو ہے بتایا تو ان کو کیسا معلوم ہوا اور انہوں پاس بھی ٹھہرے تو کیا ہوا کیا میں انہوں اندر سے بولے کہ صاحب پہلے میرے استاد کی زیارت کرو جا کے تو فوراً یہاں سے باہر پڑتی ہوں ہاں ان کے استاد کی زیارت کرے پھر بعد میں بچتے کہ پانچ منٹ میں وہاں پانچ منٹ کے اندر ان کے کیسے کرامات ہیں نا پورے صاحب کو معلوم ہے ہمارے مجھے پوچھے پہلا ان کے کیا کیا کرامات ہیں تمہیں بولو ہوتا ہے بعد میں میں بولا وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھ جاتے تھے ہاشن کے صاحب اور ہمیں بیٹھ جاتے تھے ہاتھی کے دلی بھی ہاں یہ برابر ہے تو اور کون سی ہو اور کون سی نہیں مانتا ہے تو جیسے کہیں بعد میں ہو رہا چار بتایا نا چار ہیں دیکھو بتایا نہیں ہمارے ایسے خرامت ہیں کہ چار میں پوچھے ہو کے بولے بیس سے بولا ہے بولا نہیں تو انہیں دو بولا اس میں یہ جی، ایک انہوں نے بولا تو وطنی زیارت کے اندر زیارت بولے تو ملاقات ہے کہ ہمیں جو کر رہی ہیں زیارت نہیں اصل جو زیارت بولے تو ملاقات ہونا صاحب مزار سے بولے بھی تو ہے نا وہ کامیابی یہ ہے میرا کام ہمارا جانا ہے چلیں گے